حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد ایسا پہاڑ ہے جسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے اور وہ جنت کے ایک ٹیلے پر ہے اور عیر پہاڑ جہنم کے ایک ٹیلے پر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پندرہ